ان کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے اور جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ ایسے ہیں کہ کہ لا يستجیب ان کی بات کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے وہ ہم اندوائیہم غافلون اور یہ ان کی پکار سے غافل ہیں یہ آیت کریمہ مردوں کے عدم سما کے اوپر نس ہے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ پکارنے والے کی آواز قبر والے نہیں سن رہے ہیں چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ کتب ہو چاہے کوئی ابدال ہو چاہے کوئی شہید ہو چاہے کوئی سوالے ہو کہ کوئی بھی پکارنے والے کو کی آواز کو یہاں سے سن نہیں رہا ہے قیامت تک اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں وہ اور نہ دیں گے محمد اور یہ سب پکارنے والے کی پکار سے غافل ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون پکار رہا رہا ہے ہے قرآن حکیم تو کہہ کہ یہ لوگ پکار سے غافل ہیں ان تک تمہاری آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور یہ مصر ہے اس بات پر کہ اولیاء کرام تک ہماری بات پہنچ رہی ہے نظریں گزارو منتیں مانو چڑھاوے چڑھاؤ چدر چڑھاؤ اور ان سے مانگو یہ تمہاری آواز سن رہے ہیں اور یہ تمہاری مرادیں پوری کرنے پر بھی قادر ہیں یہ آیت کریمہ کہہ رہے کہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے تمہاری پکار سے غافل ہیں ارے اب قرآن کی بات مانے یا تیری فکر کو مانے مشرق تیری فکر کو کون مانے یہ آیت کریمہ نس سے سری ہے اس بات پر کہ مردے یہاں سے پکارنے والے کی آواز کو نہیں سنتے ہیں بلکہ اس سے غافل ہیں محمد دو غافل ان کی پکار سے غافل ہیں اور قیامت کے دن جن کو یہ پکار رہے ہیں اگر سچمچ اچھے لوگ ہوئے سچمچ اولیا ہوئے تو یہ ان سے خوش نہیں ہوں گے انہوں نے کیا امیدیں باندھ رکھی ہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے یہ امیدیں باندھ رکھی ہے لیکن قیامت کے دن انہیں قریب نہیں آنے دیں گے دامن پکڑنے کی بات تو چھوڑو اللہ فرماتا ہے ویزا خوشی رنس اس کے بعد والی مان آئے اس کے مان بعد والی آئے ویزا پہلے آئے کون سی ہے کہ وہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قیامت کے دن یہ ان کے دشمن بن جائیں گے کانوا لهم اعداء دشمن بن جائیں گے ان کے اب بتائیے جب ان کے دشمن بن جائیں گے تو ان کو دامن پکڑنے دیں گے دوست دامن پکڑنے دیتا ہے دشمن نہیں یہ اولیاء کرام جن کو یہ یہاں سے پکار رہے ہیں اگر سچ مچ وہ اولیاء ہوئے تو قرآن حکیم کہتا کہ وہ ان کے دشمن بن جائے گا کانو لہم آدان آدو کے مانو اینیمی آدان اینیمیز ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ کانو بے عبادت ہم کافرین اور وہ کھلے طور پر اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر دیں گے کہ ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کر رہے ہیں اور ہم نے نہ تو انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا نہ تو انہیں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پکارو ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمیں پکارتے رہے ہماری عبادت کرتے رہے اے اللہ ہم سب بری ہیں ان کی عبادت سے اور ہم ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں ایک تو ان کی عبادت کا انکار کر دیا جائے گا اور دوسری طرف اولیاء کرام ان کے دشمن ہو جائیں گے اب بتائیے ان کا کیا حال ہونے والا ہے امیدوں پر جی رہے ہیں بیچارے اور قرآن حکیم کہتا ہے انہوں امانی یہ بیچارے تمناؤں میں الجھے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کو تمناؤں میں الجھا دیا ہے قرآن حکیم بار بار یہی کہتا ہے کہ یہود جو بگڑے ہیں یہ انہی نامعقول تمناؤں میں الجھ کر کے کہ ہم تو انبیاء کرام کے خاندان کے ہیں بھلا نبیوں کے خاندان کا کوئی فرد جنت میں جانے سے محروم رہے گا کوئی جہنم میں جائے گا ارے ہم تو اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں نہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ کے چہتے ہیں ہم کیسے جہنم میں جائیں گے شیطان نے ان کو تمنا الجھا دیا ہے اور پانچویں پارے میں اس کا ایک حربہ بیان کیا گیا ہے کیا میں نے گمراہ کروں گا اور گمراہ کرنے کا پہلا میتھڈ کیا اپلائی کروں گا میں ولا کروں گا اور گمراہ کرنے کا پہلا میتھڈ کون سا ولا امن کے دیکھیے سب سے پہلے انہیں تمنا میں مبتلا کر دوں گا میں کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کیا تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں تو شیطان نے ان کو کھلونے دے کے بہلا دیا ہے تمناؤں میں جی رہے ہیں یہ لوگ جنت الحمقہ میں رہ رہے ہیں احمقوں کی جنت میں شیخ چلی کی جنت میں رہ رہے ہیں یہ تمنا یہ آرزو میں کچھ کام دینے والی نہیں ہے امال صالحہ کرو امال صالحہ جن لوگوں کے پاس امال کا اپنا توشہ نہیں ہے قیامت کے دن کوئی بھی رشتہ داری آدمی کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی تو بنیادی چیز آدمی کے عمل تو یہ حال ہے اولیاء کا اور یہ حال ہے پکارنے والوں کا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے دونوں کی دونوں آیات مل کر کے کہ ان کا بہت برا حال ہونے والا ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے حبیب دروشری پڑھنے میں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 ممادری مایو فالوبی والا بھی کم مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ آیت کریمہ بالکل صاف ہے مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے یہ قرآن حکیم کی آیت ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں عالم الغیب ہیں علم ماکان یقون رکھتے ہیں قیامت تک کا علم رکھتے ہیں اور قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے یا تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اب ان کا فلسفہ مانے یا قرآن کی یا سراحت مانے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق بتائے ہیں ایک سوال کروں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا حق بیان کیا ہے دوسرے نمبر پہ والدین کا حق کیوں بیان کیا ہے کبھی سوچا آپ نے میں نے بہت ڈیپ میں جا کر کے ایک نقطہ حاصل کیا ہے وہ نقطہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا شعور جو اسے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہی میرے پالنے والے ہیں ماں باپ ہی میرے مربی ہیں ماں باپ ہی میرے سب کچھ ہیں اس لیے کہ بھوکا ہوتا ہوں تو ماں کھانا کھلاتی ہے دودھ پلاتی ہے ننگا رہتا ہوں تو باپ لا کر کے کپڑے پہناتا ہے تو سب کچھ میرے ماں باپ ہی ہیں اور جیسے ہی وہ سن رشد کو پہنچتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میرے اصلی منعم نہیں ہیں یہ میرے اصلی مربی نہیں ہیں اصلی مربی وہ ہے جو ان دونوں کا بھی مربی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کا شعور بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے شعور کی طرف پہنچا دیتا ہے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کو کیوں بیان کیا ہے اس لیے کہ والدین کے حقوق کا شعور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے شعور کی طرف پہنچا دیتا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے پالنے والے یہی ہیں میری نگرانی کرنے والے یہی ہیں میری حفاظت کرنے والے یہی ہیں لیکن جب صاحب عقل ہوتا ہے سن رشت والا ہوتا ہے سن رشت کو پہنچتا ہے تو اسے یہ خیال آتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے اصلی منیم نہیں ہے میرا حقیقی منیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ان کا بھی مربی ہے اور ان کا بھی منیم ہے تو گویا کہ ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے شعور کی طرف پہنچ جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق ذکر فرمائے اور ماں باپ کے حقوق میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے اس لیے کہ وہ بچوں کے تئیں زیادہ پریشانیاں اٹھاتی ہے ایک تو نو مہینے پیٹ میں رکھنا مرد یہ نہیں کرتا پھر پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ پلانا یہ بھی مرد نہیں کرتا ہے اور پیدائش کے وقت ایک عذاب ایک مصیبت مول لینا ایک عذاب سہنا مرد یہ نہیں سہتا اسی وجہ سے باپ سے تین گنا مرتبہ اس کا بڑا ہے ماں باپ کے حقوق میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں ہے یہاں بتایا گیا انسان ابھی والی دئی احسان حملت ہو کرا کی تکلیف میں رہ کر کے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے وہ وضاحت ہو اور تکلیف سے بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر دودھ پلاتی ہے تو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھتی ہے ایک حق تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے دوسرا حق اور جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنا خون پلاتی ہے دودھ کی شکل میں یہ تیسرا حق لہذا اس کے تین حقوق بڑھے ہوئے ہیں تین حقوق زائد ہیں باپ کے حقوق سے اور یہ بتایا گیا وہ حمل لہو فل سلاسون شہرا حمل کی مدت اور رضاعت کی مدت دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت تیس مہینے ہے اور اس سے پہلے پہلے پارے کے اندر یہ گزر چکا ہے کہ مدت رضاعت دو سال ہے دو سال سے زیادہ عورتیں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائیں دو سال پورا ہونے سے پہلے ہی اسے کھانا کھانے کی عادت ڈال دیں تاکہ جیسے ہی وہ دو سال پورے ہوں بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے تو پورے دو سال ہولین کاملین پورے دو سال مدت رضاعت ہے مائیں اپنے بچوں کو صرف دو سال دودھ پلائیں دو سال کے بعد دودھ پلانا درست نہیں ہے اب یہ دو سال ہو گئے چوبیس مہینے تو حمل کی حالت کتنی ہوئی اکل مدت حمل کی چھ مہینے گویا کہ چھ مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہوتا ہے اکل حمل حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہے اس لیے کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت اگر تیس مہینے ہے تو چوبیس مہینے رضاعت کے نکال دیجئے اس لیے کہ اس کی سراہت آئی ہے کہ دو سال مدت رضاعت ہے تو بقیہ چھ مہینے بچتے ہیں چوبیس اور چھ تیس گویا کہ حمل کی جو اقل مدت ہے وہ چھ مہینے بعض بچے چھ مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں بعض مہین بعض جو سات مہینے میں پیدا ہوتے ہیں اس کو ہمارے ہاں ستواسا بولتے اور اکثر نو مہینے میں پیدا ہوتے اور بعض بچے دس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں اور کوئی کوئی تو بارہ مہینے میں پیدا ہوتا ہے اس بچے کو گھوڑے کی چھاؤں کا بچہ کہتے ہیں جو بارہ بارہ مہینے میں پیدا ہوتا ہے اور یہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے لاکھوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں گھوڑے کی چھاؤں کا بچہ بارہ مہینے لگ جاتے ہیں اس کو پیدا ہوتے ہوتے لاکھوں میں ایک ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ یعلم ما تحمل وما تغیز الارحام وما تزداد اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں حمل کتنا کم ہو رہا ہے کتنا بڑھ رہا ہے کس حالت میں وہ کل شاہی نند ہو مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالت کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے جب تک وہ مقدار پوری نہیں ہوتی تب تک بچہ باہر نہیں آتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ٹیلوں کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ یہ سورہ جسے ہم نے پہلی رکعت میں تلاوت کیا ہے اس کو احقاف کہتے ہیں احقاف احقاف کے معنی ہوتے ریت کے ٹیلے ٹیلے ٹیلے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور پہاڑیوں سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ٹیلا کہتے ہیں تو احقاف کے معنی ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے یہ یمن کے قریب مشرق میں ہزارہ موت کا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے اندر حود علیہ السلام کی قوم قوم آگ رہتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور پوری بستی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی جغرافیہ پڑھنے والے اگر نقشہ دیکھے دنیا کا تو یہ جگہ جہاں موجود ہے وہاں لکھا ہوگا اربول خالی یہ بالکل خالی ایریا ہے جغرافی میں آپ دیکھیں گے تو اس علاقے کو اربول خالی کہا گیا ہے وہاں نقشے میں اربول خالی لکھا رہے گا خالی ایریا ہے پلین گراؤنڈ ہے ایک دم پلین ایریا ہے بالکل ربول خالی وہاں لکھا ہوا ہوگا یہ بستی پہلے انسانوں سے معمور تھی آباد تھی حضرت حود علیہ السلام کی قوم میں یاد رہتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا بیان ہے آگے ایک بادل آیا فلمک مستقبل گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تو یہ لوگ ٹھنڈک کی تلاش میں تھے ٹھنڈک کے انتظار میں تھے ایک بدلی ان کے وادیوں کی طرف آتی دکھائی دی راؤ آرزم مستقبل بلاؤ ان کی وادیوں کی طرف ایک بدلی آتی ہوئی دکھائی دی تالا تالو ہاد آرس ممتی رونا یہ بادل جو آ رہا ہے یہ ہم پر برسنے والا ہے مانے بادل کے کیا ہوتے ہیں بادل بادل یہ یہ آ آ رہا رہا ہے ہے ہم پر برسنے والا ہے ہاں ممترنا یہ ہمارے اوپر برسنے والا ہے لیکن جب یہ بادل ان تک پہنچا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہوا اتنی تیز تھی جو اس بادل کو لا رہی تھی کہ اس ہوا نے ان کو پٹک پٹک کر کے سب کو تباہ برباد کر دیا کوئی بھی زندہ نہیں بچا تدمر بامر فاصبح لا الا مکان کھڑے تھے مکینوں کو تہس نہس کر دیا گیا مکان موجود مکینوں کو پتہ نہیں حوال نہ جانے کہاں لے جے لے جا لے جا کر کے ان کو پٹکتی تھی ان کو ٹکراتی تھی اور اس طرح پوری کی پوری قوم تباہ برباد کر دی گئی قرآن حکیم کہتا ہے لا الا مساكنهم صرف ان کے مکانات وہ بھی بری حالت میں کھڑے تھے اور مکینوں کا پتہ نہیں تھا ہواؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کر کے زمین کے اوپر پٹک دیا اور باز باز کو اڑا کر کے کسی چٹان سے ٹکرا دیا کسی کو درخت سے ٹکرا دیا اور ہوا اتنی تیز تھی کہ اگر آدمی اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے کسی درخت کو پکڑتا تو ہوا درخت سمیت اسے اکھاڑ دیتی تھی سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی ہے قرآن حکیم کا بیان ہے سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا یہ وہی ریت کے ٹیلے ہیں جنہیں احقاف کہا جاتا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اور آج جغرافی میں خالی لکھا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا ہوشیار کیا جا رہا ہے متربع کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ تم وہی حرکتیں کرو جو اس قوم نے کیا تھا اور تم کو چھوڑ دیا جائے وہی حرکتیں اگر تم دہراؤ گے تو ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے تم بچو گے نہیں تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے اس لیے کہ جب قانون ایک ہے تو پھر قانون شکن کی سزا بھی ایک ہونی چاہیے یہ قانون کا تقاضا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ طائف سے جب واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلا میں آپ حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تو جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا انہوں نے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف آئے وہی سورف قرآن ہم نے آپ کی طرف جنوں کے گروہ کا رخ پھیر دیا انہوں نے آ کر کے قرآن کو سنا قرآن کو سننے کے بعد وہ لوگ اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم میں انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کیا تبلیغ کا انداز بھی بتایا کالو یا قومنا انا سمینا کتابا اے ہماری قوم ہم ایک کتاب کو سن کر کے آ رہے ہیں جو موسا علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل ہوئے تورات کے بعد نازل ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جنات انسانوں کے تابے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسان کے نبی ہیں اسی طریقے سے جنوں کے بھی نبی ہیں اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک پوری سورت کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کا نام ہی محمد رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی عجیب و غریب اسٹائل ہے اس سورہ کریمہ کی آپ کا نام نامی میم سے شروع ہوتا ہے اور یہاں ہر آیت کا ختم میم پر ہوتا ہے آپ کا نام نامی میم سے شروع ہوتا ہے اور یہاں آیت کا ہر ختم میم کے اوپر ہوتا ہے اللہ کپرو سدو اللہ اول یعنی آیت جہاں ختم ہوتی ہے آپ غور کیجئے ہر آیت ختم ہوتی ہے میم پر یہ اس آ... اس سورہ کریمہ کی خصوصیت ہے اس میں جنت کی کچھ نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے کہ مسل الجنت مسلطل غیر آسن کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی اور پانی ایسا ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا پانی کو کہیں روک دیا جائے کچھ دنوں تک اگر رکا رہے تو خراب ہو جاتا ہے جراثیم پڑ جاتے ہیں پینے کے قابل نہیں ہوتا لیکن وہاں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جس کی وجہ سے پانی خراب نہیں ہوگا ایک تو پانی کی نہر ہوگی نہر نہیں بلکہ نہریں ہوں گی اور دوسرے وہاں ہار لم تو ہم دودھ کو کہیں رکھ دیا جائے کچھ وقت کے بعد دودھ خراب ہو جائے گا لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی اور دودھ کا ذائقہ نہیں چینج ہوگا خراب نہیں ہوگا یا دودھ کو بوتل میں بند کر دو تو دودھ خراب ہو جاتا ہے وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی اور ایسے دودھ کی نہریں جو دودھ کبھی خراب نہ ہو وہ انہار من لبنی لم یتغیر طعمہ اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا اور وہ انہار من خمر لذت للشاربین شراب کی نہریں ہوں گی اور کیسی شراب ہوگی پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی وانہار من عسل مصفا اور نہریں ہوں گی خالی شہد کی خالی شہد ملتا کہاں ہے خالی شہد ملتا کہاں ہے مصفا پانی کی نہریں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں اور بتایا جا رہا ہے شہد کی نہریں اور وہ بھی خالی شہد کی یہاں کے شہد کے اندر مکھیوں کے پر موم ان کی آمیزش ہوتی ہے لیکن جنت کا جو شہد ہوگا اس کے اندر موم وغیرہ کی بالکل آمیزش نہیں ہوگی اس طریقے کی آمیزش سے وہاں کا شہد بالکل پاک ہوگا اور قرآن حکیم اس کو شہد خالص کہتا ہے جس کو عربی میں اصل مصفہ کہتے ہیں صاف بالکل صاف و شفاف شہد ہوگا اور بوتل میں نہیں پوری نہر ہوگی اور اس کے علاوہ من کلرات ہر قسم کے پھل ہوں گے بعض بعض اور اکثر پھل تو ایسے ہوں گے کہ دنیا کے اندر ایسے پھلوں کے درخت ہی نہیں پیدا کیے گئے ہیں ہم لوگ جن پھلوں کے تعلق سے آشنا ہیں جانتے ہیں جنت کے اندر ایسے ایسے درخت ہیں پھلوں کے کہ ویسے درخت دنیا کے اندر ہیں ہی نہیں رہے دنیا کے پھل فروٹ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام پھل وہاں موجود ہوں گے لیکن ذائقے الگ الگ ہوں گے ایوری کائنڈ آف فروٹس ہر طریقے کا پھل وہاں ملے گا اور دنیا سے تو آدمی نکال دیا جاتا ہے کس کو یہاں رہنا ہے ہمیشہ لیکن وہاں کمن ہوا خالدین کیا اس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے کبھی نکالے نہیں جائیں گے اور جہنمیوں کا کیا معاملہ ہوگا یہ ساری تو طاقت بخشنے والی پیاس بجھانے والی چیزیں ہوں گی اور جہنمیوں کے لیے کیا ہوگا ضروری ہے کہ بیان کر دیا جائے تاکہ جنت والے جنت کے حصول کی طرف اس کی طرف سبقت کریں اور جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جہنمیوں کو کیا ملے گا جہنم کا کام کرنے سے آدمی اپنے آپ کو بچائے وہ سکومان حمیمن ان کو تو پلایا جائے گا ٹھنڈا پانی ان کو پلایا جائے گا شہد یہ پیئیں گے شراب اور یہ پیئیں گے دودھ اور ان کو کیا پلایا جائے گا وہ سکو فقط فکت آہم ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی اتڑیاں کٹ کر باہر آ جائیں گی ام آ کہتے آتڑیوں کو اتڑیاں ان کی کٹ کر باہر آ جائیں گی لہذا جنت والے جنت کی طرف سبقت کریں ویسے امال کریں اور جہنمیوں کا تذکرہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے لہذا جہنم کے کاموں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق بات سننے کا ارادہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی پھٹکار پڑتی ہے ایسے آدمی کے اوپر یہ حق بات سننے سے بہرا بھی ہو جاتا ہے اور حق بات دیکھنے سے اندھا بھی ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی ہدایت کی بات سننے کے لیے راضی نہ ہو اور ہدایت کی بات دیکھنے کے لیے راضی نہ ہو تو سمجھو کہ ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اللہ کی پھٹکار ہے ایسے لوگوں کے اوپر لہذا اگر لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہدایت کی بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے مصر ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہی راستہ صحیح ہے تو سمجھ لو کہ اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر پٹکار اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں تاکہ وہ حق بات نہ دیکھ سکے اور اس کے کان بہرے ہو گئے تاکہ وہ حق کی آواز کو نہ سن سکے ادائی کا اللہ اللہ کی پھٹکارے سے لوگوں کے اوپر جن کے کانوں کو اس نے بہرا کر دیا اور آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم مکلف ہیں صرف اس بات کے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں یعنی قرآن حکیم کی کے اندر جو حکام ہے اس کو مانیں اس پر عمل کریں اور عطی رسول کا مطلب یہ کہ احادیث کے اوپر عمل کریں تیسری بات کے مکلف نہیں ہیں اور اگر کوئی مکلب بناتا ہے اپنے آپ کو تو ولا ولاق اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے وہ لہذا اپنے امال کو باطل ہونے سے اگر بچانا ہے تو صرف اعتعت خدا مندی اور احتیاط رسول کے اوپر اکتفا کیا جائے اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو رہی ہے تاخر اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح عنایت فرمائی ہے تاکہ آپ کی خطاؤں کو معاف کرے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کی ہے آپ سے گنا ہوا ہے اگر آپ سے گنا نہیں ہوا تو پھر یہاں زمب کا استعمال کیوں کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے گناہ کو بخش رہے ہیں پھر اللہ تقدم کا ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے گنا سرزد ہوئے ہیں اگر آپ سے گنا سرزد ہو جائے تو پھر آپ معصوم کہا رہے ہیں اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں نبی دانستہ طور پر کبھی کوئی خطا نہیں کرتا سمجھ میں بات آ گئی نبی جان بوجھ کر کے کوئی خطا نہیں کرتا اس سے کوئی لفزش نہیں ہوتی اس سے کوئی فروگزاش نہیں ہوتی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور اسی کو عصمت انبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور وہ عصمت سے متصف ہوتے ہیں پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ دانستہ طور پر آپ سے خطا نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی فرائض الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں بشری تقاضے کی بنا پر ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے الفاظ دیکھیے دانستہ طور پر آپ سے کوئی لفزش نہیں ہوئی کرام سے ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے جو فرائض ہیں اور احکام ہیں ان فرائض الہیہ کی ادائیگی اور احکام کی ادائیگی میں بعض مرتبہ کچھ کوتا ہی ہو جاتی ہے یہ کوتا اللہ کے ہاں خطا مانی جاتی ہے مثلاً میں نے جمعہ میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےسط کیا تھا تسکیہ نفس آپ کا فریضہ تھا نا آپ کا فریضہ منصبی تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس تزکیے کے لیے آئے تو آپ اسے محروم نہ کریں بلکہ اس کا تزکیہ نفس کریں اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں اب اصبت اللہ انجا العما امایدری کا لال لہو لیکن آپ انہیں دیکھ کر کے ماتے کے اوپر شکل لے آتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں بےچارے وہ مایوس ہو کر کے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اچھی نہیں لگتی ہے لہذا آپ کے اوپر ڈانٹ پڑتی ہے تمبی کیا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ اپنا فرض منصبی بھول رہے ہیں فرض منصبی کے اندر کوتا ہی کر رہے ہیں آپ ارے وہ آیا تھا تزکیہ نفس کے لیے اور آپ نے اسے محروم کر دیا یہ آپ سے فروغاشت ہوئی ہے اور اس فروغاشت ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا سے تعبیر کیا ہے اسی طرح قرآن حکیم کی ایک اور آیت دیکھیں جنگ بدر کا جہاں بیان ہے وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ستر قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمر نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے اور اس طرح قتل کیا جائے کہ رشتے دار رشتے دار کو مارے اگر بھانجا پکڑ کر کے آئے تو ماموں سے قتل کرے اگر بھتیجا آیا تو چچا قتل کرے سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بڑے سخت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل تھے لہذا آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو اور رائے کو کو پسند کیا آپ کی یہ رائے پسند نہیں آئی اس لیے کہ آپ نے ایک بہتر صورت کو چھوڑ کر کے کمتر صورت کو اختیار کیا اور یہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کے کمتر صورت کو اختیار کرنا ایک فروغ گزاشت ہے ایک طریقے کی غلطی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہی باتوں کو غلطی کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ معمولی غلطیاں بھی جو آپ سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ غلطیاں بھی آپ کی معاف کرتا ہے اگلی اور پچھلی بالکل آپ معصوم ہیں یہ مطلب ہے اللہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کہیں لفزش نہ ہو کہیں بیان کرنے میں کوئی گڑبڑی نہ ہو اس لیے کہ یہ مقام بہت نازک مقام ہے زبان ادھر ادھر پھسل جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا امکان ہے بہت مشکل مقام ہے اور میں نے بڑے نپے تلے لفظوں کے اندر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آپ کے ساتھی ان کی ایک نمایاں صفت روحما بینہم کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحیم ہے ہمارا کام معاملہ کیا ہے کفار سے جی ہاں جی ہاں جی جناب جی جناب اور کسی مسلمان کے ساتھ سختی سے ہم پیش آتے ہیں ہم مومنوں کے اوپر گرم ہیں اور کافروں کے اوپر نرم ہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نمایاں صفت یہ تھی کہ آپ غیروں کے اوپر گرم اپنوں کے لیے نرم اسی کو تو اقبال نے کہا ہے ہو یار تو بریشم کی طرح نرم اپنے ہوں تو ریشم کی طرح آپ نرم ہو جاتے تھے ہو یار تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیت ایک نمایاں خصوصیت کہ وہ غیروں کے اوپر گرم اپنوں کے اوپر نرم یہاں معاملہ الٹا ہے کہ اپنوں کے اوپر گرم اور غیروں کے اوپر نرم اور بتایا گیا کہ ایٹ رینڈم آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا تھا ان کی مثال طور آ تو انجل میں یہ مت سمجھے کہ جو صحابی آیا ایٹ رینڈم آیا نہیں بلکہ تمام صحاب کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تیار کیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آئے اور اس طرح دین کا کام آگے بڑھے اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں قیامت تک کے لیے دین کو بالکل پختہ اور مستحکم کر دینا ہے اور اس دین کو مستحکم کرنے کے لیے اس کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے سورہ حجرات کے اندر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ قوانین دیے گئے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول کچھ کہے اور آدمی عمل کرے کسی اور چیز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ہمارا امام یہ یہ کہتا ہے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا ایک مطلب اور ہے کوئی آدمی فتوا دے اپنی رائے سے فتوا دے اپنے سے جبکہ حدیث موجود ہو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنا ہوا اور ایک آدمی نے اپنی رائے سے فتوا دے دیا اپنے سے فتوا دے دیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ نس سری اس کے خلاف ہے تو چاہیے کہ اپنے اس فتوے سے رجوع کر لے اور اگر اسرار کر رہا ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ رہا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو نبی کچھ کہے اور تم کرو کچھ اور ادب بھی بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرو تو بہت ادب کے ساتھ گفتگو کرو یہاں ایک تعلیم یہ دی گئی کہ جب حدیث آ جائے تو اس کے مقابلے میں امام کے قول کو نہ پیش کرو امام کے قول کو پیش نہ کرو یہ تو نبی کی آواز پر آواز اونچی کرنی ہوئی نبی کی آواز کے مقابلے میں غیر کی آواز کو سامنے لانا ہوا اس کے بعد قبیل بنو تمیم کی ایک حرکت کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے اور یا محمد یا محمد کہہ کر کے آپ کے حجروں کے باہر سے پکارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت کو گستاخی پر محمول کیا گستاخی رسول پر محمول کیا اور آیت کریمہ نازل فرمائے کہ ان الذین ینادون کم مرائل حجرات یکرم لا یاکلون یہ جو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آ کر کے یا محمد یا محمد کہہ کر کے پکارتے ہیں یہ بالکل بے عقل ہیں اثرهم لا یاکلون ان میں سے اکثر پاگل ہیں اکثر بے عقل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یا لگاتے ہیں محمد کے ساتھ قرآن حکیم کی کہتی ہے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں اسی طریقے سے جو لوگ یا محمد کے توغرے بنا بنا کر کے مسجدوں میں ٹانگتے ہیں یہ ٹانگنے والے بھی اور لکھنے والے بھی بے عقل ہیں اکثر ہم لا توغرے بنتے ہیں کہ نہیں یا محمد ادھر لکھا رہتا ہے یا اللہ ادھر لکھا رہتا ہے یا محمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا لگا یا لگا کر لکھنا بھی اور مسجد میں ٹانگنا دونوں کے دونوں بے عقل ہیں اکثر ہم لا اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگر کوئی فاسق خبر لے آئے تو فوراً اس خبر کو مان مت لو بلکہ تحقیق کرو ہمارے کان کچے ہیں کوئی کچھ کہہ دے فلاں نے ایسا کیا کیا تحقیق نہیں کرتے کوئی بھی خبر اگر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کرو یہ ایک مومن کی شان ہے فوراً ایکشن مت لے لو کو کوئی کچھ کہے اور فوراً آپ حرکت میں آ جائیں نہیں پہلے اس معاملے کی پوری چھان بین کریں پوری تفتیش کریں اس کے بعد ایکشن اور بتایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایکشن لے لو بعد میں ندامت اٹھانا پڑے فتوس فتب ما فالتم نادمین اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے لہذا پہلے تحقیق کر لو ایکشن میں آنے سے پہلے پہلے اگر ایکشن لے تحقیق بعد میں کرے تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تمام صاحب کرام کے بارے میں کہا گیا کہ راشدون سب کے سب راشد ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمام کے تمام صحابہ کرام راشد ہیں تو جتنے بھی صحابہ کرام مسند خلافت بیٹھے ہیں سب کی خلافت خلافت راشدہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی ہیں اور تمام صحابہ کرام کو راشدون کہا جا رہا ہے لہذا حضرت معاویہ خلیفہ راشد ہیں اور آپ کی خلافت خلافت راشدہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کی خلافت بادشاہت ہے اور اس خلافت کو تسلیم نہیں کرتا خلافت راشدہ تسلیم نہیں کرتا در حقیقت وہ اس آیت کو سمجھ نہیں سکا ہے جب تمام صحابہ کرام کو راشد کہا ہے تو حضرت امیر معاویہ راشد ہوئے اور آپ کی خلافت خلافت راشدہ ہے اور اس کے بعد کہا گیا جب دو پارٹیاں آپس میں لڑ جائیں میں توائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما دو پارٹیاں آپس میں لڑ جائیں تو اصلاح کرو اور اگر کوئی پارٹی نہ مانے اور ناحق پر ہو تو ناحق پارٹی کے ساتھ لڑو اس کے ساتھ لڑو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ مومن مومن آپس میں بھائی بھائی کوئی بات ہو جائے تو اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ تمسخر نہ کرو تمسخر کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کوئی ایب ایسا ظاہر کرنا کہ آدمی سن کر کے ہنسنے لگے اس کو کہتے ہیں تمسخر کسی آدمی کی کوئی حرکت یا آدمی کا کوئی عیب اس طرح بیان کیا جائے کہ سننے والا ہنسنے لگے اس کو کہتے تمسخر تو مردوں کو منع کیا گیا اور اس کے بعد عورتوں کو خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہیں وہ دوسروں کے عیب نکال کر کے ہی ہی بہت زیادہ ہنسی ہیں لہذا ان کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے من قوم بیٹھ جاتی ہیں جہاں بس یہی چالو رہتا ہے فلاں ویسی تو فلاں ویسی تو فلاں ویسا تو فلاں ویسا لہذا عیب نکالنا اور ایسے عیوب نکالنا کہ سننے کے بعد آدمی کو ہنسی آئے ممانت کر دی گئی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی عورتوں کا تذکرہ خاص طور پر الگ سے کیا گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کے اندر یہ مرض زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد کہا گیا ولا تلمیزو انفسکم دیکھو تم لوگ کسی کا عیب نہ نکالو ایک ہے مذاق اڑانا اور ایک ہے عیب نکالنا ایک ہے عیب نکالنا کسی کا ایپ اگر نکالو اور اس کے ایپ پر ایک انگلی اٹھاؤ تو یہ دیکھ لو کہ ایک انگلی تم نے اس کی طرف اٹھائی ہے تین انگلی تو تمہاری طرف ہے تو اس کی طرف ایک انگلی ایپ کی اٹھانے کے لیے پہلے یہ دیکھ لو کہ کہیں میرے اندر تین تو نہیں ہے اس لیے کہ تین انگلیاں تو تمہاری طرف ہیں اور لمز کا ایک مطلب ہے تانا دینا ارے تیری کیا بھی ساتھ ہے تو تو نائی کا اولاد ہے چولہے کا اولاد ہے یہ تانا دینا ہو یہ لمز کا مطلب ہے ایک مطلب لمز کا بھی ہوتا تعالیٰ اسی طرح ولا تنابزو بالالقاب کسی کو برے نام سے مت پکارو کوئی کالا ہے تو کالو کہہ کر کے مت پکارو غلط ہے کالیا کہہ کر کے مت پکارو یہ تنابز بالالقاب ہے یہ تنابز بالالقاب ہے برے نام سے پکارنا ارے بعض لوگ وہ بچپن میں ہکتے تھے تو ان کا نام ہی ہگن ہو گیا ان کو ہگن اگر ہی بولتے ہمارے بہت سارے لوگوں کا نام ہے تو یہ تنابز بالالقاب ہے تنابز بالالقاب برے نام لے لے کر کے پکارنا اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ولا تجسسو جاسوسی مت کرو جاسوسی کا مطلب کیا ہے تلاش کرتے رہنا کس کے اندر کوئی ایب مل جائے کسی کے ایب کا سوراغ لگانا ایب مل نہیں رہا ہے تلاش کر رہا ہے وہ تلاش کر کے نکال رہا ہے یہ تجسس خراب ہے منع کیا گیا اس سے کسی کے ایب کا سوراغ لگانا تجسس ہے ہے بازا کوئی آدمی کسی کی ریبت نہ کرے اپنے بھائی کی ریبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جیسے مردہ اب اگر آپ اسے برا بھلا کہیں تو کیا وہ کچھ بول سکتا ہے مدافعت کر سکتا ہے تو اگر تمہارا بھائی جس کے پیٹ پیچھے تم اس کی برائی کر رہے ہو تمہارے سامنے ہوتا تو کم سے کم جواب دیتا لیکن وہ موجود نہیں ہے پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہو وہ جواب نہیں دے سکتا مردے کی طرح تو یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو کھانا ہوا ارے بھائی سامنے ہوتا تمہارا بھائی تو تمہاری اس بات کا جواب دیتا لیکن پیٹ پیچھے تم ایسا کہہ رہے ہو تو وہ اس مردے کی طرح ہو گیا جو مدافعت نہیں کر سکتا جو جواب نہیں دے سکتا لہٰذا اس کی قباہت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ غیبت غیبت اتنی بری بلا ہے کہ کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کھانے والا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم لوگ زن سے بچو اس لیے کہ بعض زن بہت گنا ہوتے ہیں بہت بڑے گنا ہوتے ہیں زن کا مطلب کیا ہے جلدی سے بلا تحقیق کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دینا یہ ہے زن بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر الزام لگا دینا کیسا ہے ایک آدمی ادھر سے لنگڑاتے ہوئے آ رہا تھا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اس وجہ سے یہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے تھوڑی دور اور آیا تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں پیر نہیں ٹوٹا ہے بلکہ اسے ٹھوکر لگ گئی ہے اس کا جو ہے انگوٹھا زخمی ہو گیا ہے لہٰذا اس وجہ سے لنگڑاتے ہوئے آ رہا ہے اور جب قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو بعض جو ہے گمان صحیح نہیں ہوتے غلط ہوتے ہیں وہ اور آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک ایسا الزام اس کے اوپر لگا دیتا ہے جس الزام کو اس کے بارے میں ثابت نہیں کیا جا سکتا وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بڑے اچھے اچھے قوانین دیے گئے ہیں اگر آدمی ان قوانین کے اوپر عمل کر لے تو معاشرہ انتہائی صالح ہو جائے سوسائٹی بالکل پاک و صاف ہو جائے خباستوں سے نجاستوں سے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام کے اندر ہر انسان ایک باپ اور ایک ماں سے ہے ایک باپ اور ماں سے آدم اور ہوا سے سب کے سب ہیں لہذا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر اجمی کو عربی پر عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے بلکہ یہاں جو فضیلت قائم کی جائے گی اس کی بنیاد تقوی ہوگی کرم حکم ان دکم جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہی سب سے بڑا ہوگا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ دیہاتی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ حکم دے رہا ہے ہمارے حبیب آپ ان سے کہیے تم اسلام نہیں لائے ہو اسلام کی طاقت کو دیکھ کر کے تم لوگ سرنگو ہو گئے اسلام کے سامنے ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا لمبا یت خلی نہیں مانو بھی تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا اور اس کے بعد ان کی ایک حرکت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی ہے ہم لوگ بدو ہیں ہم لوگ تلوار چلانا بہت اچھا جانتے ہیں اور ہم دشمنوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہیں ہم اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اسلام کے اوپر احسان جتا رہے ہو آپ کل تمن ہے اسلام حکم اسلام کے اوپر احسان مت مسجد تم نے اسلام قبول کیا تو کوئی تیر نہیں مار لیا ہے اسلام کے اوپر احسان مت مسجد بلکہ اللہ تمہارے اوپر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے بل بل اللہ یمن یمن علیکم علیکم ان ان ہداکم ہداکم للایمان للایمان بل اللہ اللہ بلکہ کا احسان مانو کہ تمہیں ہدایت کی توفیق دی ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے تمہارے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ تم اسلام کے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ اسلام کو ہماری وجہ سے تقویت پہنچ رہی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر احسان جتا رہا ہے کہ تمہیں اس لائق سمجھا تم کو ایمان کی ہدایت دی زیادہ اسلام کے اوپر کوئی احسان نہ جتائے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ کا احسان مانے تبھی تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ منت من ہے کہ خدمت سلطان ہم کنی منت شنا سزو کی بخدمت بداشت احسان مت جیتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے احسان مان کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا ہے اس کے بعد سورہ کاف شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات سے پاس بادل موت پر استدلال فرمایا ہے کہ یہ زمین دیکھو ہم نے اس کو کیسا پھیلا دیا ہے اربوں آدمی اس میں آ سکتے ہیں اتنی وسیع کر دیا ہم نے اس زمین کو ہماری قدرت دیکھو اور یہ آسمان دیکھو کروڑوں کندیلے ہم نے لٹکا دی ہیں اس آسمان کے اندر وزین سما دنیا ہم نے سما دنیا کو تاروں سے زینت دے دی ہے کروڑوں تارے کندیلے لٹک رہی ہیں اس آسمان کے اندر ہماری قدرت دیکھو اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اور زمین کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کا کھوٹا ٹھونک دیا ہے پہاڑ دیکھو اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہے کہ ان کی طرف نظر کرو تو تمہاری ٹوپی گر جائے یہ تمام چیزیں ہم بنانے پر قادر ہیں کیا تو ہم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے بہت آسان ہے ہمارے لیے مردوں کو زندہ کرنا اگر ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا سکتے ہیں تو مردوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے بالکل بے حقیقت بات ہے ہمارے لیے کوئی اہم چیز نہیں ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے اس کی بھی خبر مجھے ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے انسان جو سوچتا ہے اس کے خیال کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے اس کے بعد ایک مشہور شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ آدمی جب مر جائے گا بڑا عجیب و غریب شبہ ہے مشہور شبہ ہے کہ آدمی جب مر گیا سر گل کر کے مٹی ہو گیا اور یہ مٹی ادھر ادھر بکھر گئی ایک آدمی مر گیا مر کر کے مٹی ہو گیا پانی اور ہوائیں مٹی کے اس ذرات کو کہاں کہاں اڑا کر لے جاتی ہیں کہاں کہاں اڑا کر لے جاتی ہیں تو ان اجزا کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ انسان سڑگل کر کے مٹی ہو گیا اور پانی اور ہوائیں اس کے جسم کے ذرات کو جو مٹی